ڈرامہ کرنے سے بہن نہیں ہوگی اچھا مراٹھی آ گئی ایسا نہیں کیا میں نہیں کیا اچھا انجینئر سڑک بنانی جی۔ جی، جی، ہاں، ہے اسے ہاں، کوئی

تاکہ یہ خوش ہو جائیں پھر ابھی پڑتا لگے ہونا ہونی افسر ہونے سارے او آر ہونے بیٹھے گینکی نے پانی یہ پانی ہاں بھائی نے خوش کرنا اے اے گینکی اللہ سے دوستی ہے سے یاری ہے کیسے مزے کی گھر نوکری ہماری ہے گینتی سے دو سمجھے گینتی کو خوشی سمجھو بیچے کا نہ غم بیچے کے نام سے نہ گھبرائے ہم چبل ہماری ففٹی پاؤنڈ سے بھی بھاری ہے کیسے مزے یہ بات کسے ہیں سارے کہ بات کروں سامان دیکھیں آپ بھی خوش ہو گئے ہیں اچھا پھر

ان پہ گنا دم لبوں پر ہے نکل جاتا ہے غزل جی، غزل جی۔ دم لبوں پر ہے نکل جاتا یار کی کوئی خبر لاتا نہیں جی تو چاہتا ہے کہ میں سجدے کروں بے نمازی ہوں جھکا جاتا نہیں یہی تو غزل ہے جی۔ اب اترا ہو تک جی تو چاہتا ہے کہ میں سجدے کروں بے نمازی ہوں جھکا جاتا نہیں جی تو چاہتا ہے کہ میں جوگی بنوں گھر پر گھر پوچھ سے کرا جاتا نہیں یہ تو چلتا ہے کہ میں شکوے کروں یار کے منہ پر کہا جاتا نہیں یا الہی کون سی منزل ہے وہ جو ادھر جاتا پھر ادھر آتا نہیں ہے تو غزل ہے مقصد مطلب اچھا دوسرا یہ کہ آپ نے ہوں جاؤ گے جی جی ہوں تو ہوں پناہ سال سٹھ سال پیچھے چلے گئے جی جی وہ کلام میں میں اس طرف سے آندا کیا ہوگا پترزاں سن کرنا ہاں جی ہن تو اصل کلام سنے ہیں حضرت ہاں جی، کلام نے ترجمہ دیوڑے لکھوں اس کلام اس کا تو کلام ناراض میں نے جی۔ نام سے زور جی جی صحیح ہن سے نہ بھی خوشائے خوباں تو جان جانا تو شاہ ای نا جی۔ رسول اکرم شفیع شفیہ خدا کو آخر منا کے مانے جو در میں آتے دوری کے پردے وہ پردے سارے ہٹا کے مانے تمام عالم میں آئیے شارا کہ مردے زندہ کیا عیسیٰ میرے محمد عرب کا دولہ ہزار عیسیٰ منا کے مان عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرنے نہیں کبھی نال نہ پڑھنا ہے کبھی تشریح کرنے نال اور زبانی دس میں انسان ہی پیار میں سمجھے ہوا بلال حبشی ویسے کرنی میں دعوے دار ایسے جلایا خود کو مٹایا خود کو وہ مان جیسے منا کے مان یہ گئے جو مہراج کو محمد نہ جائے امت کا خیال دل سے ایک سجدے کملی والے

سیدھا اجوان سر ان سکوال ہمیں اچھا میں کے تم کو سمجھی نہیں نہیں انہاں تسی کرو کرو نافسانی جی جی جی جی مزہ آ اپنے اپنے کوئی بچے سے تاں نال نال نال دعا میں اپنا دعا آج میں کلام پڑھا جی، ہوں ہاں جی، جی۔ کرا لا لا قبر عذاب آسانی جس چھوڑی دنیا فانی ہے اے درد مدان دی کہانی نبی تے ولی دا ملکیا بازیاں دی دی طلبگار او مجو وانگ جمیل لے چم مینو کتا میں محمد دی بولے اللہ The Pak never Maya. نام دیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا بن مانگے جایا نہیں کرتے محمد مصطفیٰ کے باغ میں کچھ پھول ایسے ہیں جو بن پانی سے تر جائے اپنے بزم میں تشریف لاتے ہیں مگر وہ دل کے اندوں کو نظر آیا نہیں کرتے ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پہ تم خیر موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے بھائی سنو ارے حال دے بچ مرد چن ویرن پنجابی اگر حال دے بچ مرد چن ویرن تانڈے نال میں شامل رہیاں تو ہیٹ کنجر تدے کشت دلیں دس میں کوئی زندہ Beni pani tüm Madat canı bilen Kevime çiviye zindariyan Madat kâmet şu bayri Ay avyaram bazı sumun güme margın hakikat में वो लुत्वे जिंदगी पाया صاف کریں دے پینا اسی مجرم ہاں اسی مجرم ہاں گل صاف کریں دے پینا لکھاں اتنا دے بدکاراں دا انصاف کریں دے آئی آواز مدینے جو انصاف کریں دے پینا یلے آل نبی نوں منن والے زندگی پایا نہیں کرتے جو ان کے دام نے آپ نے شیر نے جو ان کے دام نے اک میں وہ بستا ہوں ناصر سان نے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے نات دوبارہ سناؤ جی خدا کو آخر منا کے مانے تکو ہے انہاں پاک جیسے سادے بیٹھے انہاں ساندھے وہ شمع ہو جالا جیسے یہ پوچھ کے تو میں ساری جنہاں تو اپنے باستان ہمارے فرمیز اسی تڑھو دی ہوئے انہیں خدا کو آکے مناک ماننے لی دوبارہ پڑھو نہیں نہیں مگر تڑھو شاہ جی، خوبا ٹھیک ہے جی، نا جی، آج پھر نار باؤ جائے ہم شاہ آگئی چل چاہ کر پی گئی چلو پی گئی 啊，啥？反正不走，你买啊，加油加油！你想你把你找，我想你把你找，可能一个人走难走。

سال بڑھنے بنے یہ پرانی نہیں کیا ادار راج میں لگی ہے جو باقی تو سیدھا حساب ہے پہلی بہت نام میں کہہ رہا پر سیدھا ہے نا آپ کی ہے یہ میں ہندو جن کو کھڑے بیٹھے رہے جی اتنی بیٹھے رہے کھڑے مگر جائیں بہت سنے ملتاز بھی جاتے ہو ایک ٹھیک ہے بہنوں نے سکون جی سکون کو آنا آنا کون ہو گئی گاڑی دکاندار میں Ikingan kalau il portino non possiamo andare a portino. Ma qui poi yaad aa gayi bhai. जैसा सजा देने या नहीं अस्सी पाउंड वजन उसने फिक्स होना है उसके वजन पाने अस्सी पाउंड अस्सी पाउंड वजन सजा ही हो पंचाली में डबल سرکاری میں پڑھنے آتے ہیں اسے کورٹ میں آپ کی ڈبل سزا نا اٹھائی نہیں آرمی جب غلطی کرے دس مہینے یا پانچ مہینے والا کیا نام مارے یا پڑے یا اٹھائی دن آ رہا ہے سامنے کہ میں آپ جس طرح کرنے ہیں میں پڑھا جاؤ ترس کھا کرنے ہم آپ جس پڑھانے نہ بھی نہ چلانا پھر میں ڈرامہ ہی پڑھانے میں نے جو ڈاکٹر میں ترس آنا پھر پون بدلوں کاٹ کے مچھردانی بھی پانے سلگی ہے بھی مچھردانی ہاں۔ افسر تک افسر کو نزدیک نہیں آنا پھر ہمارا مکہ ایسا کرو نیچی فرنٹ لوگ گو وہیں تو بھائی مار لینا کہ پرسہ ہوا ہے آنا تو پھر میں پانی کھینے چھڑو گی بس میں نے کوئی جم رہا ہے افسر نے سامنے آگے کھڑا کرنا آ گیا تھا وہ آپ نے تو بہت سخت چلے مجھے میں کہ دیکھ ڈرامہ ڈرامہ پڑھانا ہے ہے ہے میں میں تو تو پسینہ پسینہ تک نہ پہ جائے جائے وہ پھر پراپت دیکھ کچھ لیا سارا اور سپاہی مار پچھو مانو جو ساری یہ ہاں جی ایک سلیٹ ایسا کل ہاں جی

جائے گئے کالے اور ونسو سامنے اچھا جی سامنے بھی شادی آگئی آپ کو شادی آگئی فیضان جائے میں تنہا جلسہ بھر کروں

جیڑی شادی نظم میں رہی مرودانہ شادی نہ کرنا یارو میں سچ بتا گلے پڑی ہے اس کو نبھا رہا صبح کے نو بجے میری بیوی سو رہی ہے بچوں کی فوج اٹھ کر میری رو رہی ہے گنڈی بجا بجا کر اس کو جگا رہا ہوں آپ گلے پڑی ہے اس کو نبھا رہا ہوں میری بیوی اتنی کھوٹی نہ پکا کے دے یہ روٹی اس بات میں کہوں تو دکھلائے مجھ کو سوٹی مجبور ہو کے کھانا اس سے کھا رہا ہوں آپ گلے پڑی اس کو میں نے کہا یہ اس کو کہ چھوڑ دوں گا تجھ کو اسے میں آ کے مارا پتھر اٹھا کے مجھ کو سر ہو گیا زخمی پتی کرا رہا وہ کڑیا نہیں میرا میاں ہے جو کما بجلی کا ہے وہ کما کیا شادی میری کر دی رہا ہے میری اماں مرد میں بھی ہے نا یہ کون سا گناہ ایسا ہے جس کی پا رہی ہے میرا میاں اتنا موٹا دل کا بڑا ہے چھوٹا مانگے جو میں نے پیسے مارا اٹھا کے چھوٹا سر ہو گیا زخمی پٹی کرا رہی ہے کڑی والی ہوں کڑی والی تعلیم میری دی ہے تم بیٹر پڑے تعلیم میری دیے تم میٹر بڑے ہو یہ تو مجھے بتاؤ کس کام سے بڑے ہو جاتے ہوئے کرزن میں لوک ماری بنتی ہاں۔ تم تو ایکٹر چلاتی ہو آپ ٹریکٹر زندار میں پھکرے تو زندار دس میں بنتی تم تو ایکٹر چلاتی ہو آپ ٹریکٹر یہ تو مجھے پتا نہیں یہ ہے تیرا کریکٹر اوقات یہ ہے تیری میں لے کے جا رہی ہوں واپس یہ بجیڑ جو آ رہا میری بیگم بہت سارا کہ میں کہ بیگم کا بول پڑے کہ مرد بھی ایسا ہو سکتا ہے بھائی بڑا سا ہوں اگلی سنو بھائی

یہ روح بہت تنگ ہے روح شبد بولنے نہیں کر بات کو پوائنٹ نہیں کر سکنے اب گل ہی نہیں سننا اس کی کواری بڑا اصل عرفان جی کواری بڑے اتنے عزیز میاں سننا نہیں چاہ کے اللہ جانے کون رہے ہے آگے اللہ جانے دال کسی ہے اللہ جانے دال کسی ہے اللہ جانے دال یا پریس کی گاڑی میں پیاز آیا ہو تو رگوٹوں نے سمجھا مارے لیے کیما اور کباب آئے کیونکہ چینین کے گھر گئے پتین کے گھر گئے یین کے گھر گئے سبزین کے گھر گئے ارے جوانوں کو دو ٹائم دال کھلانا یہ عادت کن کے گھر کی ہے اللہ جوان اب سب جانی نے گھر آنے کی ارے تیز جگہ نمبر کمانڈر سڑا کوارٹر ماسٹر گرا گرنے کو تو سب گرتے لیکن یہ راشن اٹھا کر دال گرا اللہ جانے کو اندر یہ پھر سننے ہیں ہوں تک وہ آخری عزیز میاں کیا بھائی بوقت سجدہ نبیوں نے سے مانگی یہ سب سب سے پیچھے موسا سب سے آگے پڑھی سنی نہیں سنا ارے وقت کھانا با وقت گیت کا کیا وقت سجدہ ارے با وقت کھانا مگر میں جو نے سفید باندھی بل میں جو روزانہ ڈیڑھ رہا بازار ہوں مگر میں جو نے سفید باندھی رغنوب صاحب سے پیچھے پاٹو مارشو صاحب سے آگے ارے رغنوب کا سر سپاہی کے قدموں میں سپاہی کا سر لاس نائک کے قدموں میں لاس نائک کا سر نائک کے قدموں میں نائک کا سر بردار کے قدموں میں اللہ کا سر نائب صدار کے قدموں میں نائب صدار کا سر صدار کے قدموں میں ارے صدار کا سر صدر امبیزر کے قدموں میں صدر امبیزر کا سر ڈپٹان کے قدموں میں ارے ڈپٹان کا سر کپتان کے قدموں میں ارے کپتان کا سر میجر کے قدموں میں ارے میجر کا سر کرنوں کے قدموں میں ارے کرنوں کا سر بریگیڈیئر کے قدموں میں ارے بریگیڈیوں کا سر جنرل کے قدموں میں ارے بریگیڈیئر کا سر جنرل کے قدموں میں اتنے سال سجدے میں جائیں تو ایک دار ملتی ہے نہیں جی اصل کار کے ڈرام ہے نا سمجھو یہ جوڑنا بڑا مشکل ہونا جی ایسا ایسا تنخواہ نہیں نہیں دینے بلکہ ڈرنے آپ سے یار میرا نام دینا ہے ڈرامے میں ڈرامہ فری ہونا ہے نا نا انہیں کوئی اگر کرن صاحب اگر میرے مقامی ہے تو ظاہر کرو اج درد کرنے سکول ہے جیو نا نا کرنے انہیں کوئی نہیں موہر نہیں سکول ہے اصلا سکول ہے جیو نا جیو سے جو نہیں ہے اصلا ڈراما ہونا ہے اچھا نہیں جی کہا صرف کہانے ہونے نہیں ہے علامہ نہیں ابلیس کی مجلس شورا ہم جی کی باقاعدہ سٹیج پرفارم کرنے ہیں بالکل آیا ہاں ابلیس کی مجلس شورا ہے کوئی ابلیس بننا ہے نار چلے کے سے بننا ہے کے دشے بننا ہے بالکل ماجو یسین بننا ہے نام مدار مدوکان وہ ہونا ہونا ہے ہے بورڈنگ اس میں پورا نے نے نے نے میاں جتنی یونین کورس باہر لوگ انہوں ڈریکٹر ہونے نے اچھا جی ماں ڈرامے پاس کرنے ماں فیل نہیں کرنے ہیں

شیر عالم نے ہونا شیر یاد پھلا پھولا رہے یارب چمن میری جی، جی، امیدوں جی، کا جگر کا خون دے دے کے یہ بوٹے میں نے پالے کئی صاحب دس نے انہیں کہ اسی تلیہ پریڈ پہ کرنے ہیں نہیں ہاں۔ تلے سکولی پریمری نہیں آگے گھر سن سن کئی سب بھی چھوٹے ہیں گھر سب جو میں سوانا پہ سنانے ہیں کئی سب یہ پرانی گھر سنانے ہیں ہاں दस दिन के होते हैं ऐसी इस तरह सन डिसिपलिन है कि होते ऐसी परेड पर करने हैं प्राइमरी स्कूल ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਰੇਡ ਪਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇਸ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕ ਗਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰੇਡ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰੇਡ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾ ਕਿ ਤਾਕੇ ਖਾਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਜੇ ਤਲਿਆ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤਰੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਬੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਦੀ ਮਾਸ਼ੂਆ ਕੇ ਕਰਨਲ ਉਸ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ

کہ پھر اس قدم سے سارا بینڈ ہے حساب کتاب بنا ہے پھر اگر لیڈر نے نمبر ون ایکسرسائز یہ تو جتنی ایکسرسائز ہونی ہیں نا اتنی جناب پھر اسی کرنے ہیں پورا بات پلیٹ وہ ایسی آرمی چ گئے ہیں تو ایسا تکلیف نہیں ہوئی ٹینشن اسٹینڈرڈ ایز اباؤٹ آر لیفٹ آر رائٹ آر یہ کافی انہوں نے ہاں، اور صاحب ہوں فوجی اردو لکھا شروع ہو گئے دائیں پیر بائیں پیر الٹا پیر سلوٹ نیچے خدا نے بند میں چلنے والے کوارٹر گارڈ بھی جنرل سر راہ بھی ہیں کہ پھر میں وردی ٹکنی جوانی ہونی پھر میں بچے ماں چنگے چنگے ملنے ہیں چھانٹ کے انہوں نے اور کام کوئی نہیں ہونا میں نے چھ جوان ہونے دیکھ میں بس او جنرل صاحب آ گیا

میں نے پٹی میں بڑھ دی ماں فلان کی پی ٹی نہیں کرنے بدلے ہوں کیونکہ ایکسرسائز ہونی ہے اس میں بھی بات مطلب تیری سیٹی گراؤنڈوں میں بجتی رہے پیٹی مجھ کو نہ آئے تو میں کیا کروں رسا کھڈا میں کرنے سے ہوشیار ہوں ایک کوڑ سے تھوڑا سا بیزاری ہوں میں ناڑی نہیں ان کو تومت نہ دو اگلا قدم نہ ملائے تو میں <laughs> یہ نہ آسانا پہنا ہے جی۔ آکے ہوں تو اس طرح کرنا یہ گاؤں میں یاد کر رہا ہوں بعد میں کدے پڑھنی تو ہوئی نہ کئی صاحب نے کرنا اس پوری کر پڑھنی لگی نہیں یہ سوڑی ہے پروفیسر جی۔ تو یہ نال پروفیسر بولنے رہا مجھا اچھا sallallahu alayka ya Rasulullah wa sallam alayka ya Madina